سید نماز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی آدمی سے کچھ نماز رہ جاتی تو وہ آ کر پہلے والے نمازیوں سے سوال کر لیتا کہ کتنی رکتیں پڑھی جا چکی ہیں وہ اس کو اشارے سے بتا دیتے پھر وہ شروع ہوتا اور پہلے اتنی رکتیں پڑھ کر پھر لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتا ایک دن یوں کہ میں معاذ آیا اور لوگ نماز کے تشخد میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں کھڑا ہوا جو رکتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھیں رسول اللہ نے فرمایا جس طرح معاذ نے کیا ہے تم بھی آئندہ ایسے ہی کیا کرو حدیث نمبر چھبیس سو اکانوے مسنت احمد